ناز شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی یہ نہیں محبی و محبوبی مرشدی و آرے عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد الفیسر احمد اللہ علیہ آئے سحر کا اثر دیکھتے سمر کا اثر دیکھتے ہیں مدینے کے شام و سمر دیکھتے ہیں یہ آئے سنر کا دیکھ ملائک سے ہی فوق تر دیکھتے ہیں تجل جو ہے سب پہ ہر دم تجلی جو ہے سب گمبد رش کے شم سو کمر دیکھتے ہیں رش کے شم سو کمر دیکھتے ہیں جو ہے ہر دم اسے رش کے شم سو کمر دیکھتے مدی کا جو ہم مدینے کا جو فیا دیکھ کر جو آدھے بل جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلب پو جگر دیکھتے ہیں مدینے کا جو راسیا دیکھ کر مدینے کا جو راسی دیکھ کر عجب ہار قلب و جگر دیکھتے عجب ہار قلب و جگر دیکھتے تصور میں آتا جب سات گم تصور میں آتا ہے جب سر گنبد تو ایمان کو کر متل مطلب دیکھتے ہیں تو ایمان کو کر متل مطلب دیکھتے تصور میں آتا بب تو ایمان کو کر دیکھتے تو ایمان کو کر دیکھتے ببلتے مہام شام نظر

ابو بت فاروق کون سا ہے تل تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ابو بت فاروق

جو روزے پہ حاضر تلاقی ہوئے جو روزے پہ حاضر تلاقی ہوئے تو پندار بندارے جو جاری پہ سلے الا اللہ رہے جو جاری پہ سلے الا الگ رہے

Thank you. تذکر وطن میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا دسواں سفر نامہ آج اتوار کا دن تھا مولانا عبد الحمید صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا کہ آج چھٹی کا دن ہے مجمع بہت ہوگا اگر حضرت والا مدر سے تشریف لے چلے تو بہت اچھا ہو بشرط یہ کہ حضرت والا کو تکلیف نہ ہو حضرت والا نے فرمایا کہ ضرور چلیں گے بارہ بجے کے قریب حضرت والا کار سے تشریف لائے پورا ہال آدمیوں سے بھرا ہوا تھا حضرت والا کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور لاؤڈ لاؤڈ اسپیکر اسپیکر سے مجمے کو سلام فرمایا اس کے بعد مولانا رفیق خطورانی صاحب نے حضرت والا کے اشعار پڑھے جس کا پہلا شعر تھا جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں منزلیں بے شراہ کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ جب دل سے آہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی منزلیں سامنے آ جاتی ہیں آہ میں یہ اثر اللہ نے رکھا ہے آہ اللہ سے قریب تر ہے آہ آہ اور اللہ ہماری آہ کو اللہ نے اپنے نام پاک میں شامل فرما رکھا ہے اپنی آغوش میں ہماری آہ کو لے رکھا ہے یہی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ سچا اللہ ہے جو ہماری آنکھ کا خریدار ہے برعکس تمام باطل خداؤں کے نام میں ہماری آنکھ نہیں برعکس تمام باطل خداؤں کے نام میں ہماری آنکھ نہیں جیسے فرعون نمرود شداد حامان پر جو ہماری آنکھ کا خریدار نہیں وہ ہمارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ ملنا ہوتا ہے اس کو آپ کی توفیق ہوتی ہے وہ تقوا کا غم گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے جس سے اس کے دل سے آہ پیدا ہوتی ہے مولانا رفیق صاحب بہت درد سے حضرت والا کے اشعار پڑھ رہے تھے جب یہ شعر پڑھا عشق کی مراد وادی میں اپنے غم سے نباہ کرتا ہوں تو حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جلد کرتا ہے تو جلد کے خلاف اس کی جو مرادیں ہوتی ہیں اس میں اللہ اس نام مراد کر دیتا ہے نامرادی مرادی ہم مراد دل برس اس کی نامرادیاں مرادیاں اللہ تعالیٰ کی مراد ہیں اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ کیسے غیر میں مشغول ہو سکتا ہے میرا ایک اور شعر ہے حضرت والے کا شعر ہے ان کی مراد ہے اگر میری یہ نامرادیاں مرادیاں ان کی رضا ہی چاہیے دوسرا مدعا نہیں اگر وہ غیر اللہ میں مجبور ہونا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ تقریری طور پر اس کو نامراد کر دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا مراد بنا لیتا ہے اور اس کی جتنی مرادیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان میں اللہ اس کو نامراد کر دیتا ہے یہ تقویری انتظام ہوتا ہے بزرگوں کا ایک مقام محبوبیت ہے جس کا نام مقام میں نامرادی ہے ایک بزرگ نامرادی کی منزل پر فائز تھے وہ اللہ کے مراد تھے اور دنیا کی تمام باتوں سے نامراد تھے ایک شخص نے کہا کہ چلیے میرے کاروبار اور دکان کا افتتاح کر دیجیے فرمایا مجھ کو مت لے جاؤ میں جہاں ہاتھ لگاتا ہوں وہاں نامرادی آ جاتی ہے تم اگر نامراد ہونا چاہتے ہو تو وہاں میرا ہاتھ لگوا دو تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بس مجھے معاف کیجیے اپنے گھر بیٹھی میں نامراد نہیں ہونا چاہتا ان کو کیا معلوم کہ وہ دنیا سے نامراد ہوتا ہے مگر اللہ کا مراد ہوتا ہے اس کو اللہ اپنا مراد بنا لیتا ہے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ کا یہ طبقہ نامراد کہلاتا ہے جو اللہ سے بامراد ہوتا ہے دنیا سے نامراد ہوتا ہے جو اللہ سے بامراد ہوتا ہے دنیا سے نامراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور جگہ دل لگانے پائے جس دل کو اللہ اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اس کو دنیا میں کہیں لگنے نہیں دیتا کریائے اشک عشق عشق میں کیا ہے کریائے ہوں ہی گاہ کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ مولانا روبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دنیا والوں پوری دنیا میں زمین پر جہاں جہاں خون دیکھو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی اللہ کے عشق میں خون کے آنسو رویا ہوگا آ کیا جذبہ تھا اور کیا آخ تھی ان کے دل میں عاشقوں کو اللہ تعالیٰ اپنا کیا عطا فرماتے ہیں ساری خلقت سے دور ہو کے کبھی دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں دشت جنگل کو کہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کبھی ایسے حالات گزرتے ہیں کہ مخلوق سے دور ہو کے مخلوق سے دور ہو کے جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس شعر میں یہی مضمون ہے کہ مخلوق سے دور ہو کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اللہ ہی کا اللہ ہی کا احسان ہے صابت فمن اللہ جو نیکی ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا انعام ہے اپنا کمال مت سمجھو وما من فمن نفسك اور جو برائی ہو جائے جو شرارت شرارت جسارت حرارت اور عمافت ہو جائے اس کو اپنے نفس کی نالائچی سمجھو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے مخلوق میں کام لینا چاہتے ہیں تب تنہائی میں بیٹھنے کا ذوق ختم ہو جاتا ہے پھر اسے تنہائی نہیں انسان چاہیے یہاں جو چار سو کلو میٹر کا بڑا جنگل ہے جس میں بڑے بڑے ہاتھی اور شیر وغیرہ ہیں ایک دو بار دیکھا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ چلیے جانوروں کو دیکھیے میں نے کہا کہ میں یہاں جانوروں کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں انسانوں پر محنت کرنا ہے انسان کو انسان کامل بننا اور بنانا ہے اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں مخلوق میں اس کی مقبولیت اور شہرت ہو جاتی ہے اور اس کو اس میں اختیار نہیں ہوتا وہ مقبول اور مشہور ہونے کی کوشش نہیں کرتا وہ تو چاہتا ہے کہ میں چھپ کے رہوں لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں میں اس کے متعلق اس نے زن پیدا کر دیتے ہیں بڑے بڑے علامہ اس کے سامنے فنائیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے درد دل کو شدید کر دیتے ہیں پھر وہ اپنے درد کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنے درد کو چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا آہ کرتا ہے اور بے چین ہو کر تڑپ جاتا ہے اس کی آہ کی خوشبو سے مخلوق سمجھ جاتی ہے کہ اس کی آہ کچھ پتہ دیتی ہے کسی بات کی خبر دیتی ہے کہہ دیتی ہے شوقی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے قلب سے گزرتے ہیں یعنی تجلیات خاصہ سے متدلی ہوتے ہیں تو دور سے پتہ چل جاتا ہے اور دور تک پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے ان کے پیر سے دوسرے بھی اللہ والے بن جاتے ہیں جب پرو ہوا چلتی ہے تو جس کے کبھی چوٹ لگی ہو تو پرو ہوا سے پرانی چوٹ کا ابھر آتا ہے ایسے ہی السطو کے امبیک سے عالم ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی جو چوٹ لگائی تھی تو اللہ والوں کی صحبت وہ پورا ہوا ہے جس سے وہ چوٹ ابھر آتی ہے اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ آپ میرے دل پر تو اللہ کی محبت کی چوٹ لگی ہوئی ہے پھر وہ بدوان حال کہتا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے اس کے بعد حضرت والا نے مولانا یعقوب صاحب سے فرمایا وہ اشار پڑے چنانچہ انہوں نے حضرت والا کی غزل نعرہ مستانہ مارا چاہیے شروع کی تو حضرت والا نے فرمایا کہ نعرہ مستانہ پر ایک شیر مولانا رومی کا سن لیجیے نار مستانہ خوشنی آئے تا ابد جانا چنی نہیں مجھ کو نعرہ مستانہ بہت اچھا لگتا ہے قیامت تک اے میرے محبوب حقیقی مجھے یہی چاہیے کہ میں آپ کے عشق میں نعرہ مارتا رہوں یہ عاشقوں کی باتیں ہیں مولانا روم عاشقوں کے استاد ہیں نہ میر کے استاد نہیں ہیں وہ عشق کو محبت سکھا گئے کہ مجھے نعرہ مستانہ بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوتا ہے جس طرح گجراتیوں کو پاپا اور سموسہ مقبول ہوتا ہے ایسے ہی مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجھے پاپڑ سموسے کے بجائے اللہ کی یاد میں نعرہ مستانہ مزیدار معلوم ہوتا ہے قیامت تک ہے محبوب حقیقی یہی نعرہ مستانہ میری روح روحانی غذا بن جائے مولانا روم بہت بڑے عالم ہیں منقولات و معقولات کے جامع ہیں پانچ سو علماء کی پارکی کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلتے تھے شاہ پارزم بادشاہ کے سگے نوازے ہیں لیکن حضرت شمس الدین تبریدی کے سامنے اپنے کو مٹا دیا اور ایسا مٹایا کہ دنیا میں چمک گئے مٹانے والا ہی چمکتا ہے اور جو اپنے کو چمکانا چاہتا ہے اس کو اللہ چمکنے نہیں دیتا میں نے اپنے شہر حضرت مولانا شاہ راز صاحب کو لکھا تھا کہ آپ مجھے خلافت نہ دیجیے گا میں اپنے کو گمنام رکھنا چاہتا ہوں تو حضرت نے جواب تحریر فرمایا کہ مریض کو تجویز کا حق نہیں ہوتا یعنی جو طبیب تجویز کر دے اسی پر راضی رہے لیکن اپنی طرف سے میں نے یہی درخواست کی تھی کہ میں بالکل گمنام رہنا چاہتا ہوں مگر حضرت نے خلافت دے دی اور کہاں سے دی کعبہ شریف سے تھی جہاں سے دین پھیلا ہے اور جمعے کے دن قبیل مغرب جو قبولیت کا وقت ہے اس مضمون کو حدیث پاک سے معیت کرتا ہوں من تواز للہ جو شخص توازو کرے مگر یہ توازو بشرط شے ہے یعنی للہ یعنی اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے بعض لوگ اس لیے توازو کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ان میں بہت توازو ہے تو یہ تواز للہ نہیں للمخلوق مخلوق ہے اس لیے للہ کی قید لگا دی کہ اللہ کے لیے توازو کرو مخلوق کے لیے نہ کرو اس کے لیے وعدہ ہے رفع اللہ اس کو اللہ بلندی دے گا بلند مرتبہ بلند مقام دے گا جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹائے گا فنا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول اور بنا

نے ایک دفعہ ذکر فرمایا تھا کہ میں کعبہ شریف ایک جماعت الگ کو ملی جو کچھ اللہ سے توبہ کر رہے تھے کچھ اس طرح اور حضرت نے فرمایا سوال ہوتا تھا یہ رجال غیبی ہیں اور یہ اس طرح توبہ کر کے اور اچانک غائب ہو گئے اس معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ان کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے کہ اس طرح توبہ کی جائے حضرت کے بعد میں بھی حضرت می صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو دہرایا تھا میں بھی وہ دہرا رہا ہوں طریقہ حضرت نے یوں سکھایا تھا کہ یا الہ العالمین تو علینا اجمعین تو حضرت پڑھتے جاتے تھے یا الہ العالمین اور دوسرا جملہ سب لوگ کہتے تھے تو علینا اجمعین سب مل کے میں یا الہ العالمین کہوں گا آپ ہم سب پھر مل کے تو بالائی حضرت کی نقل میں اللہ سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اپنے فضل سے اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنے فضل سے یا الہ العالمین تو یا الہ العالمین سوالا حجمانی یا ریہ لالمی توجمانی یا ریاحلہ تو والی نا حجمانی توجمانی یا مین تو والی نا حجمانی لالمی جا لا بلا لین توجمانی لال تو لائن حجمانی توجہ لالی علينا أجمعين يا إله العالمين تب علينا أجمعين يا إله العالمين اللہ تعالیٰ ہم سب کے بڑے چھوٹے سب ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک فرما پھر سے اپنا محبوب بنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود تلاش کرتے ہیں اللہ ہم کو اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے میری گمکش تکی پر خود میری منزل پریشان ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندے اس سے دور نہ ہوں لیکن بندے گناہ کر کر کے اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں کو اور تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ اور جب یہ مسلمین کو اللہ معاف فرما دیجیے تمام کے تمام گناہوں کو کیسے بھی گناہ ہوئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے اور ہم کو باپ صاف فرما کر اپنا محبوب بنا لے اور ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہمیں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے اب تک تو جو غفلت ہو گئی جو گناہ ہو گئے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہم وعدہ کرتے ہیں اب ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ کو راضی رکھنے کی فکر اور جستجو رکھیں گے اور جان دینے کا جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ نے صحیح بات نصیب فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ